میرے دین کے اس اس نظام نظام بدی بدی سے سے کرے کرے جس جمہوریت کا ہم راگ لاتے ہیں اگر پوری کی پوری دنیا مل کر ایک بات کہتی ہے ساری کی ساری امت ایک بات کہتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میل نہیں کھاتی تو اسلام کے جوتے کی نوک پر پوری امت کی بات کے پھولوں کو ٹکرائے پھر حق کے کاٹوں سے کرے انسان کو انسانوں کی بنائے ہوئے آئین انسانوں کے بنائی ہوئی پارلیمنٹ انسانوں کی بنائی ہوئی اسمبلیوں سے آزادی دلا کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں دینا چاہتا ہوں کوئی آئین کوئی قانون ہر چیز منظور نہیں ہے ان حکم اللہ للہ قانون ہے تو صرف اللہ کا قانون اس نظام میں بڑی سے بغاوت کریں کرے یہ دہشت گدا ہیں ان چند نوجوانوں سے کہ جو پہاڑوں میں میرے اور آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں جو امت کی اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں خدا کی قسم دین کا پیغام ہے دانے درمے سکھ نے اپنی جان سے اپنے مال سے ان لوگوں کی مدد کیجیے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی سرزمینیں چھوڑی اور جو پہاڑوں میں اور غاروں میں میری اور آپ کی اور اسلام کی سربلندی کی ہے پیار کرنے کی خاطر بڑے آپ شیر سے آدمی جہاں میں ہو آدھ پھر چیتن کے ہرک دام تن سے رگمگائے مدم پھر سے تا ہو دکھے نوجوان ملت پتر تمام سبا کو کرے عمل کے لیے آج یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھا یہ دروش صرف سننے کے لیے نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا یہ عمل کے لیے آپ کے لیے حجت ہے یہ قرآن حجت بن کے اٹھے گا قیامت کے دن قرآن کہے گا کہ میں نے اپنی بات ساری کھول کر رکھ دی تھی یہ سنتے ہی نہیں تھے بدترین مخلوق ہیں وہ لوگ کہ جو عقل سے کام نہیں لے اور وہ عقل کی جو ابراہیم کی عقل تھی وہ عقل کی جو موسا کی عقل تھی کہ اکیلا موسا اپنے بھائی کے ساتھ وقت کے سب سے بڑے تعاون کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ترے نرم نازک بھی دے بزدلی دوستو اس پہ مرنا نہیں چاہیے لاش کا ٹوپ کوئی گھسیٹے گیا اس تصور کے پاس حمیت کرے میرے دین کے پاس بانو تو اس نظام بدی سے سے